في آخر كلامنا معزز سامعین کرام چند ہفتے پیش کر آپ کے سامنے وعدہ کیا گیا تھا کہ مسلمان اگر اسی دن مر جائے ہماری موت آج آ جائے اور قبر میں ہمیں جانا پڑے میدان محشر بپا ہو تو کیا ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے قبر ہماری پسلیوں کو ملائے گی اور جہنم کی کھڑکی قبر میں کھول دی جائے گی یا جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا دامے ہاتھ میں دیا جائے گا السراغ سراغ پر ہم چل پائیں گے یا پیر لڑ کھڑا کر گر جائیں گے آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام ہم پئیں گے یا آقا ہمیں دیکھ کر کہیں گے سہو لکم سہ لکم دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ یہ کہیں گے ہماری زندگی اور موت کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور آخرت والی زندگی کو ہم کامیاب بنائیں اس کے علاوہ ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں کیا ہم اس مقصد پر پورا اتر رہے ہیں کیا یہ جمعہ میں آ کر بیان سننا بیان کی داد دینا مسجدیں بنانا مدرسے بنانا یتیم خانے بنانا داڑیاں رکھنا جبے پہننا اماما پہننا اور اپنے آپ کو اسلام سے مسلمانوں سے جوڑنا بش کو بلیر کو گالیاں دینا امریکہ برطانیہ کو لالت بلامت کرنا عاشورہ میں شربتیں پینا یزید کو گالیاں دینا بقرعید میں گوشت کھانا اور داڑیاں مڈانا ذلحجہ کے مہینے میں حج بیت اللہ کو جانا اور واپسی میں الیکٹرانک ساز و سامان چوری کر کے لانا رمضان المبارک میں روزے رکھنا اور حرام کے لقمے سے افطار کرنا زکات دینا اور زکات دینے کے لیے غریبوں یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کی قطار کڑاکے کی دھوپ کے اندر اپنے آشیانے کے سامنے کھڑا کرنا کیا یہ سب جنتی ہونے کی نشانی ہے کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر ہم خبر میں جائیں تو خبر ہماری فصلوں کو نہیں ملائے گی کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ میدان میں شر میں اللہ تبارت تعالیٰ نام اعمال ہمارے سیرے ہاتھ میں دیں گے کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آقا کے پاس جب ہم شفاعت کی بھی مانگنے کے لیے جائیں گے حوض کوثر کی بھی مانگنے کے لیے جائیں گے آقا ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر کہ ہم دنیا میں کیسے قرض ڈبایا کرتے تھے جھوٹ بولا کرتے تھے مکاری کیا کرتے تھے اجاری کیا کرتے تھے دکھاوا کیا کرتے تھے ریاکاری کیا کرتے تھے نفس کی پوجا کیا کرتے تھے خواہشات پر چلا کرتے تھے اٹھائیے ان کو ابھی ٹرین پلیٹ فارم سے نکلے نہیں سو رہے آپ سونے کی گنجائش نہیں ہے یہاں بالکل کیا آقا خوش ہوں گے ان انعام سے کیا آقا فرمائیں گے کہ امت بہت بڑا کارنامہ تم نے انجام دیا پٹتے رہے گالیاں کھاتے رہے عورتوں کے آبرو لٹاتے رہے گھر مکان جلاتے رہے اور فریادی بن کر بھکاری بن کر حکومتوں کے ایوانوں کے عدالتوں کے پولیس تھانوں کے چکر لگاتے رہے ایک بہت بڑا سوال ہے میں نے کہا کہ یہ عنوان ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ موت سے پہلے اگر ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں ہمیں آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی ملے گا یا نہیں ملے گا ہم گل سراغ پر چل پائیں گے یا قدم لڑکھڑا کر جہنم میں گر پائیں گے یہ ہمارا باپ بھی نہیں بتا پائے گا یہ ہمارا پیر و مرشد بھی نہیں بتا پائے گا لیکن حضرات اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیوانہ نہیں بنایا ہمیں پاگل کتے نے نہیں کاٹ رکھا ہے اور ہم جانوروں جیسی زندگی نہیں گزار رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہوش مند انسان بنایا عقل والا انسان بنایا سمجھ والا انسان بنایا بہت سارے معاملات کے اندر شریعت متحرہ نے کہا ہمارے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اعتماد کرتے ہوئے استخی قلب کا فعین قلب خیر المفتی تیرا مقام تیرا درجہ اور فرشتوں میں اللہ کی مخلوق میں اللہ کی نگاہ میں اسرافیل کی نگاہ میں نکائی کی نگاہ میں ملک الموت کی نگاہ میں جبرائیل کی نگاہ میں اے انسان اے بندے مومن تیرا مقام اتنا اونچا ہے اس تختی قلب کا تو اپنے نفس سے پوچھ کر عمل کر سکتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے سود لے کر ماں کے ساتھ دنا کرنا کس کا دل اجازت دیتا ہوگا رشوت کھا کر جہنم کا لہو اور بیپ اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنا کس کا قلب اور کس کا دل کس کا فتوا دیتا ہوگا یتیموں بیواؤں مسکینوں کی آہیں لینا یہ کس کا دل اجازت دیتا ہوگا استفتی بین القلب خیر المفتی آخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ کا سلم نے فرمایا کہ مفتی تو بعد میں بتائے گا ملا بعد میں بتائے گا خطیب بعد میں بتائے گا وائس بعد میں بتائے گا پہلے اپنے نفس سے تو پوچھ ماں کے ساتھ بلاکار کرنا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت کو اپنے چہرے سے اکاڑ کر پھینکنا اللہ کے گھر کو ویران کرنا اللہ کے گھر کے آہیں لینا بازاروں کو آباد کرنا سنیما گھروں کو آباد کرنا رنڈی خانوں کو آباد کرنا مجرے کو آباد کرنا کیا یہ تیرا دل گوارا کرتا ہے کیا تیرا دل اس بات کی اجازت دیتا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے میدان محشر بقا ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے نام اعمال کے انتظار کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آنے کی اور بات ہے اللہ کا قانون اللہ کی شان رحیمی اور اللہ کی شان کریمی کی بات اور ہے اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے لا یوس الو امنا یف الو وہ یوس الو اللہ نے کلام پاک کے سطر پارے میں سورہ انبیاء میں فرمایا کہ اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تم یہ نہیں پوچھو گے کہ اللہ کلام کو جہنم سے نکال کر جنت میں کیسے ڈال دیا یہ رب کی شان کریمی ہے یہ شان رحیمی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخشش کا پروانہ دے دیں جس کو چاہیں مغفرت کا پروانہ دے دیں اور جس کو چاہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں اور جس کو چاہیں اللہ تبارک تعالیٰ بلا حساب و کتاب پلک جھپکنے سے کم مقدار میں جنت الفردوس کے اندر مقام عنایت کر دیں یہ اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی ہے یہ اور بات ہے ملکہ زبیدہ ایک مشہور خاتون تھی اور اس میں جب دیکھا کہ حجاج کرام کو عرب کی سرزمین کے اندر پانی کی بڑی قلت ہے وہاں پانی نہیں ملا کرتا اگر کوئی آدمی کنواں کھودتا ہے تو پیٹرول نکل آتا ہے آئل نکل آتا ہے یا پانی اتنا آلودہ ہوتا ہے آرا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ملک زبیدہ نے سینکڑوں کلو میٹر ایک نہر اس نے کھودی آج بھی اس کے کچھ نشانات ملا میں اربات میں نظر آتے ہیں بہت اونچی خدمت تھی اور بہت بڑی خدمت تھی اس زمانے کے اندر جب کریز نہیں تھا کھودنے کے الیکٹرک آلات نہیں تھے اس نے کافی جد و جہد کر کر سالوں کی محنت کر کر اس نے عراق سے لے کر تک اور وہاں سے اس نے ارباب کے میدان تک مقد المکرمہ تک ایک پانی کی نہر نکالی تاکہ حجاج کرام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی قسم کے کوئی مشقت نہ ہو اب اگر کوئی دنیا والوں سے پوچھے کہ ملک زبیدہ کا انتقال ہو گیا اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوگا تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس نے حجاج کرام کی خدمت کی اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اور اس نے نہر میٹھے پانی کی نکالی اور اس کو مکے تک پہنچایا پاس کے میدان تک پہنچایا بھلا اس سے بڑا بھی کوئی کارنامہ ہو سکتا ہے لوگ تو یہی کہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب ہے ملک زبیدہ کا انتقال ہوا اور کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ملکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے ملک زبیدہ نے کیا کہا اللہ نے میرے ساتھ بخشش کا معاملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ کیا تو کہنے لگی ان کی سہیلی ہاں ہاں تو نے جو نہر جو کھودا تھا اور سینکڑوں کلومیٹر جو پانی کی نہر کو نکالا تھا وہ زیادہ کرام کے لیے تو نے میٹھے پانی کا جو انتظام کیا تھا تو ملک زبیدہ نے جواب دیا نہیں اصل میں اللہ نے اس عمل کو قبول نہیں کیا اللہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ تیرے دل میں یہ بات آئی ہو کہ اگر کوئی حاجی دوسرے حاجی سے یہ پوچھے کہ یہ نہر کیوں کس نے کھودی اور کس نے بنائی تو حاجیوں کی زبان پر تیرا نام آ جائے ہو سکتا ہے کہ تیرے دل کے اندر یہ بات آ جائے ہم اس عمل کو تیرے منہ پر مار دیتے ہیں آج کون بڑی بڑی میناریں والے اور بڑے بڑے گنبدوں والے اور کروڑوں روپے مسجدیں بنا کر غام کر سکتا ہے اللہ نے اتنے بڑے عمل کو ملک زبیدہ کے منہ پر دے مارا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عمل ہم تیرا قبول نہیں کرتے تو سہلی نے پوچھا کہ پھر بتائیے محترم اللہ نے آپ کے ساتھ بخشش کا اور بقفرت کا معاملہ کیسے کیا تو ملک زبیدہ نے کہا بڑی بڑی تحجدوں کو میں نے اللہ کے دربار میں پیش کیا بڑے بڑے نمازوں کو پیش کیا بڑی بڑی رکاطوں کو پیش کیا اور دن رات اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کو پیش کیا اللہ نے کہا نہ یہ تو اس مقصد کے لیے تو نے پڑھا ہے اس مقصد کے لیے تو نے تلاوت کی ہے اس مقصد کے لیے تو نے حج بیت اللہ کیا ہے اس اس کے لیے تو نے جو ہے ہے نہر کو کھودا کسی عمل کی طرف اللہ نے رحم کی اور کرم کی نظر نہیں فرمائی اور رحم اور کرم والا نہیں فرمایا اللہ نے کہا کہ زبیدہ ہم تیرے ایک عمل کے بدلے جنت دیتے ہیں سہیلی نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے تو کہا ایک مرتبہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی اور ہم سہیلیاں مل کر جنگل سیر کے لیے گئے تو اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ رسیاں ڈال کر درختوں میں لڑکیاں جھولا جھولا کرتی تھیں کہتی ہیں کہ جب جھولے کے اندر بیٹھی قریبی مسجد سے اذان کی آواز آئی تو اسی حالت میں میں جھولے سے اتر گئی اور میں نے اپنے سر کو دوپٹے سے ڈھک لیا اذان کے احترام میں اور اذان کے اکرام میں اللہ نے کہا کہ زبیدہ تیرا جھولے سے اترنا اور اذان کا اکرام اور احترام کرنا اتنا ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے اس کے بدلے تجھے جنت الفردوس پر رحمت کر دی یہ اللہ کی شان رحیمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو پسند کرے اور اس کے بدلے جنت دے دے اور اللہ تعالیٰ دیکھنا نہ چاہے تو ملک زبیدہ کی نہر کو نہ دیکھے اس کی تلاوت کو نہ دیکھے اس کے ہوش پردے کو نہ دیکھے یہ معاملہ الگ ہے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کا اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا لیکن کوئی آدمی اللہ کی اس شان رحیمی اور شان کریمی پر تکیہ کر کر بھروسہ کر کر کہ اللہ تعالیٰ نے ملک زبیدہ کے ایک عمل کو قبول کر لیا تو ہماری زندگی کے اندر کئی اعمال ہیں ہماری زندگی میں کئی سجدے ہیں ہماری زندگی میں کئی نمازیں ہیں اللہ کسی سجدے کے عوض ہمیں جنت دے سکتا ہے جب ملک زبیدہ کو سر ڈھکنے کے عوض اذان کے اکرام اور احترام کے بدلے میں جنت دے دیا ہماری زندگی کے اندر بے شمار اعمال ہیں خدا جانے ان میں سے کون سا عمل اللہ کو پسند آئے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ کی شان رحیمی پر کر کر اللہ کی شان کریمی پر بھروسہ کر کر گناہ کرنے والا نماز چھوڑنے والا داڑھی ملانے والا اس کو فجور کرنے والا اور ماسیتوں میں مبتلا ہونے والا ایک نمبر کا بے وقوف ہے ایک نمبر کا گھاوڑ ہے حضرت اقدس مولانا اشرف علی خانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اگر خوش ہو جائے کسی غلطی پر تو انعام دے بیٹھتے ہیں یعنی اگر اس کے سامنے کسی نے کوئی غلطی کی اور غلطی کر کے وہ ڈر رہا ہے بادشاہ کے سامنے غلطی کر کر کون بچ سکتا ہے لیکن بادشاہ کو وہ غلطی بھا گئی اور اس کے دل کو خوش کر گئی تو بادشاہ انعام دے سکتا ہے اور بادشاہ کے اس انعام دینے پر کون اس کا درباری کون اس کا وزیر اس کو روکے گا کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا انعام دینے پر اور بادشاہ کبھی سچ بات کہنے پر اور حقیقت بیان کرنے پر ناراض ہو کر سولی پر لٹکا سکتا ہے یہ بادشاہ کے موڑ پر جاتی ہے بات اور بادشاہ کے مزاج پر جاتی ہے بات حضرت افضل مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دادا اپنے پوترے کو اٹھاتا ہے نانا اپنے نواسے کو اٹھاتا ہے اور اور اسے گود میں کھلاتا ہے ہواؤں میں اچھالتا ہے اچانک وہ نوازا اور وہ کوترا اس کے منہ پر پیشاب کرنے لگتا ہے اور اس کے کپڑوں کو گندا کرنے لگتا ہے کپڑوں کو پیشاب سے آلودہ کرنا اور چہرے پر پیشاب کے چیٹے اڑانا ایک گندا کام ہے ایک مارے جانے کے لائق کام ہے لیکن کوئی دادا اپنے کوترے کو مارتا نہیں اور کوئی نانا اپنے نواسے کو جھڑکتا نہیں اور سینے سے لگا لیتا ہے اور اسے چاکلیٹ دینے لگتا ہے اور نیا اور محبت کرنے لگتا ہے حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی دادا اپنے پوترے کو پیشاب کرتا ہوا دیکھ کر انعام دینے لگے کوئی نانا اپنے نواسے نواسی کو گندگی کرتا ہوا دیکھ کر بوسا دیتا دینے لگے اور انعام دینے لگے یہ سوچ کر یہ نالائے اس کے منہ پر پیشاب کرے اور اس کے منہ پر گندگی کرے تو جوتے کھائے گا اس لیے کہ وہ بات اور تھی وہ مزاج اور تھا وہ موڈ اور تھا اس لیے وہاں اس کو انعام ملا اس کام کے کرنے پر اور یہ کام ہر ایک کے کرنے پر انعام نہیں ملے گا دنیا میں کوئی عورت یہ سوچ کر کہ ملک زبیدہ کے سر پر دوپٹہ آنے سے اذان کے احترام کی وجہ سے اللہ نے اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کیا چلو ہم بھی سر پر دوپٹہ رکھ لیں گے ہزار مرتبہ رکھ لیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ کو کون سی ادا کب کس وقت پسند آتی ہے بندہ اللہ پر اپنا حکم جاری نہیں کر سکتا بندہ اللہ پر اپنا حکم جو ہے ٹھوس نہیں سکتا یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کی منشا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کلام پاک کے انتیسویں پارے میں سورہ دہر میں ارشاد فرماتے ہیں وزانا شاہ اونا اللہ اللہ تم جو چاہو گے وہ نہیں ہو سکتا اللہ جو چاہے گا وہ ہو سکتا ہے اس لیے کوئی بندہ اللہ پر اپنا حکم ٹھوس نہیں سکتا اللہ کی شان رحیمی اور اللہ کی شان کریمی پر اعتماد نہیں کر سکتا آپ نے ہزاروں مرتبہ واقعہ سنا آقا کے زمانے میں کہوں عورت تھی دن میں روزہ رکھنے والی تھی رات میں قیام کرنے والی تھی اور بلی کو اس نے باندھ رکھا تھا بھوکی پیاسی بلی مر گئی ایک ادا اللہ کو ناپسند ہوئی اللہ نے اس خاتون کو جہنم میں ڈال دیا اور ایک عورت بادشاہ بدکار تھی اور اس نے ایک پیاسی کتیا کو پانی پلایا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رنڈی عورت کو اور اس بازاری عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت دے دی یہ اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی ہے کہ اللہ اگر چاہے رنڈی کو جنت دے دے اللہ اگر چاہے دن میں روزہ رکھنے والی اور راتوں میں قیام کرنے والی عورت کو اللہ تعالیٰ کسی بدکاری کی وجہ سے اور کسی معمولی خطا کی وجہ سے اور کسی معمولی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں ڈال دے یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی ہے اس پر تکیہ کرنا مسلمان کے لیے زیوا نہیں ہے نبیوں کے نبی کائنات کے سردار سعید الم سعید الجن سعید الفتاب سعید العبال سعید القود شافی محشر شافی کوشر اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب ترین وہ قریب بندے کہ جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کلیمے کے اندر جوڑا ہے اور جن کی تعریف کی ہے جن کی مزاح کی ہے جن کی صنافانی خود اللہ نے کی ہے ان ملانی کتا ہو یہ سلون آنندی اللہ کی ذات اور اللہ کے فرشتے خود جو ہے رحمتیں بیچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے خود اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ایسی ذات گرامی ایسی مقدس ہستی ایسی مقدس شخصیت جو امام الانبیاء بنی معراج کے موقع پر کلام پاک کی تیسویں پارے کی سورہ باشیا کی آیت امن یا بہو تم امنا علینا حساب بہ ہماری طرف لوٹ کرانا ہے اور ہم ہی ان سے حساب اور کتاب لینے والے ہیں اللہ کے حبیب پاک آبائے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ حساب اے اللہ میرے ساتھ آسان حساب کا معاملہ فرما جو نبی قیامت میں شافی محشر ہو حضرت نو شفاعت کرنے سے انکار کر بیٹھے حضرت ابراہیم اپنے باپ کے حق میں سفارش کرنے سے انکار کر بیٹھے حضرت لو اپنی بیوی کے حق میں شفاعت کرنے سے انکار کر بیٹھے حضرت نو اپنے بیٹے کے حق میں شفاعت کرنے سے انکار کر بیٹھے حضرت آدم ڈرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جائے وہ چلے گئے اور کہیں ولمنا انفسنا و وترحمنا ہر پیغمبر نفسی نفسی کہے ہر قطب ہر افزان ہر پیر ہر مرشد ہر متقی ہر فرض نفسی نفسی کہے اور آقا جن کے ہاتھ کے اندر جو ہے شفاعت کا پروانہ دیا جائے اور شفاعت کا حق دیا جائے اور سجدے میں جائیں اور آقا اٹھے نا اللہ تعالیٰ ارفا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرے مبارک کو اٹھائیے آپ نہیں اٹھاتے فرماتے ہیں اللہ سن اٹھا آپ مانگیے دیا جائے گا وہ ذات گرامی جس پر کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں نازی ہوئی وہ ذات گرامی جس کے ستے میں سورج کے اندر گرمی آئی وہ ذات گرامی جس کے ستے میں چاند میں چاندنی آئی وہ ذات گرامی جس کے ستے میں پھولوں میں مہک آئی وہ ذات گرامی جس سطح میں کائنات کے اندر رونق آئی وہ ذات گرامی جو دنیا میں تھا تو چمک رہا تھا وہ ذات گرامی جو عالم میں میں چمک رہا ہے وہ ذات گرامی میدان محسوس کے اندر بھی خوب چمکے گا وہ ذات گرامی جو جس پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا ایمان لانا ضروری ہے جب کلام پاک کی آیت نازل ہوئی کہ یا ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے سننا انا علینا حساب اور ہم ان سے حساب و کتاب کا معاملہ کریں گے تو انہوں نے دعا کی اللہ حاصم نے حسابی یسیرہ اے اللہ آسان حساب کا معاملہ کرنا وہ کیا ہوگا قیامت کا منظر وہ کیا ہوگا محشر کا منظر وہ کیا ہوگا میزان کا منظر داڑھی مڈانے والوں اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے والوں دنیا کے خود دنیا کے پجاریوں اور دنیا کی خارش میں مبتلا لوگوں خارش کا کتا جب کھجاتا ہے تو وقتی طور پر مزہ آتا ہے لیکن کھجانے کے بعد دخل بڑھ جاتا ہے خارش کا مریض کھجاتا ہے وقتی طور پر کھجانے میں مزہ آتا ہے کھجانے کے بعد دخل بن جاتا ہے آج کتنے لوگ شرمگاہ کے ارد گرد تباہ کر رہے ہیں آج کتنے لوگ دنیا کے پجاری اور دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں آج کتنے لوگوں نے یہودوں نظارہ کے چہروں کو بنایا ہوا ہے آج کتنے لوگ دکان کی پوجا کر رہے ہیں کاروبار کی پوجا کر رہے ہیں بات کرتے ہیں جنت اور جہنمی ہونے کی جنتی انسان اللہ نے ماں کے پیٹ میں جو بات لکھی اس پر بھروسہ کرتا ہے جہنمی کتا اللہ کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ دکان پر ایمان لاتا ہے کاروبار پر ایمان لاتا ہے دولت دیکھ کر خوشی ہوتی ہے دولت کے جانے پر پر غم آتا ہے تم پوچھتے ہو کہ کون جنتی اور کون جہنمی تمہیں پیدا ہونے کے بعد تمہارے کان کے اندر گنگا جل نہیں ڈالا گیا تھا تمہارے کانوں کے اندر رام اور سیتا کا نام نہیں لیا گیا تھا تمہارے کانوں کے اندر لکشمن اور دنیا کے دیوی کا نام نہیں لیا گیا تھا تم صحیح باپ کے مشرے سے پیدا ہوئے ہو اپنے باپ کو پوچھو پوچھو اور دنیا کے کتوں دنیا کے پجاری ہو کن کن حیثیتوں سے تمہیں سمجھایا جائے کہ داڑھی کا مڈانا حرام ہے چورو کی غلامی حرام ہے بچوں کی سات حرام ہے یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ باپ بچوں کی غلامی کرے یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ مرد چورو کا طواف کرے یہ قیامت کی علامتوں میں سے بلند کر دیے جائیں اور خدا کا کو روحانیت سے خالی ہو مسجد کے عالی شان بنا دیے جائے مسجد کو سنگ مرمر سے سپاٹ دیا جائے وہ ذکر اور روحانیت سے خالی ہو کون سی زبان میں تمہیں سمجھایا جائے کون سے قرآن سے تمہیں سمجھایا جائے کون سی حدیث سے تمہیں سمجھایا جائے تب نہیں کب تک تم نہیں سمجھو گے جب تک تمہارے سر پر لاٹھی نہیں آئے گی جب تک تمہیں پولیس گرفتار کر کے نہیں لے جائے گی جب تک تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہاری بیوی کے آبرو کو نہیں لوٹا جائے گا جب تک تمہارے آنکھوں پر پٹی باندھ کر تمہاری بیٹی کے آبرو نہیں لوٹا جائے گا شرم نہیں آتی دنیا میں ہو رہا ہے بوسینیا میں کیا ہوا فلسطین میں کیا ہوا گجرات میں کیا ہوا کشمیر میں کیا ہوا اور آج حیدرآباد کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ چاہتے ہو یہ معاملہ ہمارے گھروں کے اندر آئے تم پوچھتے ہو کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے وقت سے پہلے یہ سند حاصل کرنا چاہتے ہو خدا پر تمہارا ایمان نہیں ہے کیا نبی پر تمہارا ایمان نہیں ہے خدا کے نبی نے کہا تمہارے کے ماں کے پیٹ میں تمہاری روزی کو لکھ دیا گیا تمہاری زندگی کو لکھ دیا گیا تمہاری موت کو لکھ دیا گیا میں جو ہے پروگرام کے لیے جلسہ کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے سمجھو کہ آپ کلکتہ میں رہتے ہو آپ دلی میں رہتے ہو آپ نے مجھے بلایا ہے جب آپ نے مجھے بلایا ہے میرے ٹکٹ کے آپ ذمہ داری ہے میرے دینے کی ذمہ داری آپ کی ہے مجھے کھانا پینا دینے کی ذمہ داری آپ کی ہے یا نہیں ہے یا کسی عالم کو بلاتے ہو یا کسی خطیب کو بلاتے ہو یا کسی مقرر کو بلاتے ہو وہ خود سے اپنا توشہ لاتا ہے اور وہ خود ہوٹل میں جا کر کھا کرتے ہو نہیں کرتے ہو میں اگر آپ کے بلاوے پر آؤں اور آنے کے بعد آپ پر مجھے اعتماد نہیں آپ پر مجھے بھروسہ نہیں میں خود جو ہے اپنے آپ میں قیام کا انتظام کرنے لگتا ہوں میں خود جو ہے روٹی پکانے لگتا ہوں میں بازار میں سودا لانے لگتا ہوں میرا میزبان کہے گا یہ مولانا کتنا دنیا کا کتا ہے ہم ناشتہ دیتے ہیں ہم دوپہر کا دیتے ہیں ہم رات کا دیتے ہیں اور بالکل پکا پکایا عمدہ لذیذ مولانا کے من پسند کا کھانا دیتے ہیں اور ایک نمبر کا بے وقوف اور گھامڑ انسان ہے کہ بازار میں جا کر گوشت کا بھاؤ معلوم کرتا ہے اور مرغی کر کے لے آتا ہے اور سبزی اور سرکاری بھی آتا ہے مجھے بے وقوف کہو گے نہیں کہو گے ہاں مجھے بے وقوف کہنے والوں تمہیں اور میں مجھے پیدا کرنے والے کتوں کو روٹی دینے والے سور کو پاخانہ دینے والے سمندر کی مچھلیوں کو روٹی دینے والے سمندر کی مچھلیوں کو غذا دینے والے تجھے مجھے فرشتوں کو زمین آسمان خدا کی مخلوق کو پالنے والے اگر تو صحیح معنوں میں اسلام اور مسلمانوں کے نسخے سے پیدا ہوا ہے تو کلام پاک کا بال وہاں آیت آئے نمبر یہ اللہ رس کو پیدا کرنے والے نے کہا کہ پیدا کرنے کے بعد انسان جب کتے کو ہڈی دے سکتے ہیں سور کو پاخانا دے سکتے ہیں ہم نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہم نے تجھے نبی کا غلام بنایا ہم نے تجھے قرآن پڑھنے والا بنایا ہم تجھے دو روٹی نہیں دیں گے ہم جبرائیل کو ہم نے پالا میکائیل کو ہم نے پالا اسرافیل کو ہم نے پالا اور اس دنیا میں جو کھانے کعبہ ہے اس کے مقابل میں ساتویں آسمان میں جو کھانے کعبہ ہے اس کھانے کعبہ کے اندر ایک مرتبہ ستر ہزار فریشیں تمام کرتے ہیں اور ایک مرتبہ کر لیتے ہیں تو قیامت تک ان ستر ہزار فریشوں کا نمبر دوبارہ نہیں آتا ایمان تیرا بنا دنیا کا کتا ہو کر نماز کے وقت تیری دکان کھلی رہتی ہے دنیا کا کتا ہو کر آج جو ہے اللہ کے گھر کو ایران کیا ہوا ہے اور کہتا ہے آفسوں میں مجھے جانا پڑتا ہے ریڑ سواروں کے پاس جانا پڑتا ہے داڑھی مڑا کر جاؤں گا جبا پہن کر جاؤں گا علامہ پہن کر جاؤں گا داڑھی والے بھوکوں بڑھ رہے اناما والے بھوکوں بڑھ رہے اناما والے تجھے کھلائیں گے نظام الدین مرکز بھینس کا کھاتے ہیں عمدہ بریانی کھاتے ہیں پتا نہیں کہ کون دے رہا ہے کون لے رہا ہے تو کہتا ہے کہ داڑھی والے بھوکے مریں گے اناما والے بھوکے مریں گے چھوڑ دے دنیا کے کتے بننے سے کچھ نہیں ہوتا تیری ماں کے پیٹ میں خدا نے لکھ دیا ہے پوچھتا ہے کہ میں جنتی جہنتی خدا کے ماں کے پیٹ میں لکھی ہوئی تقدیر کو لاکھ باندھنے والے تو ہوگا تو تو جہنمی کتا ہوگا اللہ کے لکھے کو مٹانے والا خدا کی آیتوں کو ٹکرانے والا کلام پاک کا ستائیسواں پارا دوسرا رکو اللہ نے طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ بنا بیان کیا کہ قوت المدین اللہ وہی ہے جو روزی دینے والا ہے طاقت والا ہے اور قوت والا ہے اللہ نے کہا مجھے کمزور نہ سمجھنا تیرے گلی میں پھرنے والا سور کبھی بھوکا مر گیا تیری گلی میں پھرنے والا کتا کبھی بھوکا مر گیا تیری گلی میں پھرنے والا جانور کبھی ایڑیا رگڑ کر مر گیا تو نبی کا غلام ہو کر اولیاء کا دامن تھامنے والا ہو کر تجھے اللہ کے لکھے پر اللہ کی تقدیر پر اور اللہ کے چہرے پر بھروسہ نہیں تیرے پیدائش کے بعد تیری باپ کو قسم دے کر پوچھ تیری ماں کو قسم دے کر پوچھ کہ تو رامائن کو ماننے والا پیدا ہوا تھا مہا بھارت کو ماننے والا پیدا ہوا تھا ویدوں کو ماننے والا پیدا ہوا تھا شاستروں کو ماننے والا پیدا ہوا تھا تیری ماں نے جو جڑی گڈی ڈالی تھی رام کے پیشاب کے قطرے تیرے منہ میں ڈالے تھے جو آج اللہ کے قرآن کو تو ٹکرا رہا ہے نبی کے پروانوں کو ٹکرا رہا ہے دکان پر ایمان لایا ہے کاروبار پر ایمان لایا ہے جو کی غلامی کے طور کو اپنے گلے امید کریں تو جہاد کرے گا ہم تجھ سے امید کریں گے اسلام کے لیے جان و مال کی قربانی دے گا جنابت والی گندگی والی غلاوت والی سر سے لے کر پیر تک بیماریوں والی روحانی امراض والی بنگلور کرناٹک کا قوم شامل ہے جہاں پر پردہ پوش خاتون اور کوئی برقے والی خاتون نہ ہو مجھے جن آ گیا مجھے آسیب آ گیا مجھے شیطان آ گیا مجھ پر جادو چل گیا مجھ پر نظر ہو گئی پر شیطان نے نظر ڈالی جسے شیطان نے چاٹ لیا جس کی شیطان کو شرمگاہ کو جو ہے ابلیس نے کھا لیا ایسی گندی عورت کی تو پوجا کر رہا ہے ایسی گندی عورت کی غلامی تو کر رہا ہے بار بار پیدا کرنے والا رب کہتا ہے میں پالنے والا نانو نرس وہی یا ہوں میں روزی تمہیں بھی دینے والا تمہارا باپ دینے والا نہیں کاروبار دینے والا نہیں کارخانہ دینے والا نہیں تجارت دینے والی نہیں روپیہ دینے والا نہیں ملازمت دینے والی نہیں آخر کب یہ بات تیری سمجھ میں آئے گی کب یہ بات تیری سمجھ میں آئے گی نماز نہیں ضروری کام تھا بیان ضروری کام تھا دین کا دین کے بعد ضروری آج اگر میں نے ایک مرتبہ نا حضرت تعمیر رحمت اللہ علیہ نے کہا آج مکار یار لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اگر کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا حضرت نے فرمایا کہ شکریہ ادا کرو دو رکعت اللہ نے تمہیں نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے بدر کے لیے بلاتے تو کہتے نہیں آج میری بیوی کے ڈلیوری کا مسئلہ ہے میری جورو کے نیچے کے پیٹ میں درد ہے اوپر کی کمر میں درد ہے سر میں چکر ہے اور پیر کے اندر پھرا یہی کہو گے اور یہی کہو گے کہ ان بو تنا اور ہمارے گھر خالی ہیں ہماری جورو کی ریک رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہمارے بچوں کو کیا گری اور لالی پمپ دینے والا کوئی نہیں میرے رب کی سے و جلالت کی قسم آج جو تمہارا معاملہ دین کے ساتھ ہو رہا ہے آج جو معاملہ تمہارا علماء کے ساتھ ہو رہا ہے مساجد کے ساتھ ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے نبی کی سنتوں کے ساتھ ہو رہا ہے کم سے کم منافق یہ کہا کرتے تھے اینا بیو تنا اور کہ ہمارے گھر خالی ہیں تم صاف کہو گے کہ ہماری جوڑوں کو بیاہ کر ہم کیوں لائے یہ کہو گے تم وہ تو یہ بات نہیں کہے اس سے بڑھ کر تم یہ بات کہو گے شکر کرو بدر کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے اوہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے ان کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے مسلمان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کام کے اندر رامائن اور مہا بھارت کے بول نہیں ڈالے جاتے بھی ہو شادی ہو دیوبندی ہو اور بریلی ہو دیوبند اور یہ جماعتی ہو یہ سب اس طرح بات کے اذان تو ڈالی جاتی اذان ڈالی جاتی نہیں جاتی اسی کے میں اور گانے کام میں کامن نہیں ڈالی جاتی اذان کے بول میں اختلاف ہے کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اے دنیا کے کتے دنیا بڑی نہیں اللہ کی طاقت بڑی ہے کارخانہ بڑا نہیں ملازمت بڑی نہیں مال بڑا نہیں دولت بڑی نہیں حکومت بڑی نہیں ملٹری بڑی نہیں سلطنت بڑی نہیں امریکہ بڑا نہیں کس سے ڈر رہا ہے کس کس کا حوصل میں بتایا ہوا ہے تیرے کام کے اندر یہ بول ڈالا گیا کہ مرد سے تب تک تو اس کو یاد کرنا ہے سبق کو کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے تصویر صرف اللہ کے لیے ہے ہم صرف اللہ کے لیے ہے سنا صرف اللہ کے لیے ہے تعریف صرف اللہ کے لیے ہے آج کس کی بڑائی کس کی تعریف کس کے ملک بلا فلم میں بلا رنڈی کیا کہنے اس کے اداؤں کے اس کے جلوے کے سارے سیریل لکھے تھے اور مسلمان یہی کہہ رہا ہے سارے اخبار اخبار اٹھاتے ہی سب سے پہلے مسلمان نوجوان کی نگاہ ایک رنڈی کی ننگی تصویر ہو اس پر وہاں پر جا کر پڑتی یہ فلم کہاں پر لگی ہوگی قرآن پڑھنا آئے نہ آئے کتنے مسلمان ہیں جنہیں آج قرآن پڑھنا نہیں آتا کان میں گول ڈالا گیا اللہ کے لیے تو پیدا ہوا اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی تعبل تعریف ہے آج گن کس کے گا رہا ہے مسلمان حضرات صحابہ کرام میں بیٹھ کر صحابہ حضرت ابو بکر اس کے ساتھ کیا لگ جاتا ہے صدیق حضرت عمر کیا آتا ہے لقب فاروق حضرت علی لقب آتا ہے مرتضی حضرت عثمان لقب آتا ہے جنورین حضرت خالد لقب آتا ہے سیف اللہ حضرت حنزلہ غسیل الملائی کو اکثر صحابہ حضرت ابو ہریرا نام تھا عبد الرحمان لیکن لقب ابو ہریرا کے نام سے مشہور ہوئے بہت سارے صحابہ کوئی حدیث کے نام سے کوئی شہید کے نام سے کوئی ولی کے نام سے کوئی قرآن کی تصویر کے نام سے کوئی تخبے کے نام سے کوئی نماز کے نام سے کوئی روزے کے نام سے کوئی زکات کے نام سے کوئی صدقہ اور خیرات کے نام سے ہر صحابی مشہور تھا کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ ہاں نہیں تھا حضرت ابو بکر صداقت کی وجہ سے مشہور حضرت فاروق عدالت کی وجہ سے مشہور حضرت علی شجاعت کی وجہ سے مشہور حضرت عثمان حیا کی وجہ سے مشہور حضرت خالد اللہ کی تلوار ان کو لقب مل گیا حضرت حنزلہ غسیل المنائی کا لقب ملا کہ بیوی حالت جلاوت میں تھی نکاح کیا ہم بستری کی ابھی غسل نہیں کیا اعلان ہوا یا حیا کی دنیا ایمان والو اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کے لیے کلمہ اللہ کے لیے نکلو جہاد کے لیے نکلو جہاد بھلا چکا ہے اے کلیمت اللہ بھلا چکا ہے تو ٹھون مارتا ہے کب جب امام تشہد میں بیٹھتا ہے وضو کیا اور وضو کے کپڑوں پر وضو کے تراوٹ اور وضو کے پانی کے اثرات بھی ختم نہیں ہوئے دو ڈبکیاں مارا اور مار کر یہ سمجھتا ہے کہ مسجد پر میں نے احسان کر لیا خدا پر میں نے احسان کر لیا اور میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر احسان کیا کہ جو ٹھونگے میں نے مار دیا ہماری زندگی کا مقصد نہ ٹھونگے مارنا ہے ہماری زندگی کا مقصد نہ بھوکا پیاسا رہنا ہے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے چوتھے پارے اندر اللہ نے ارشاد کروایا کم تم خیر امتی المنکر وتؤمنون بالله نہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو لوگ سے مراد یہاں کافی لوگ ہیں مشرق لوگ ہیں تمہارا کام اعلان کلی اللہ کرنا ہے تمہارا کام توحید کی طرف بلانا ہے تمہارا کام کو مٹانا ہے تمہارا کام کفر کو مٹانا ہے تمہارا کام ضلالت کو مٹانا ہے روشنی کو عام کرنا ہے یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے کہاں آج مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو یاد کیا ہوا ہے حضرت حنزلہ ان کا نقد تھا وسیل الملائی کا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا حالت جنابت میں کلیمت اللہ کے لیے میدان جہاد کے اندر چلے گئے اور وہی شہید ہو گئے اس کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ آسمان سے بارش کے خطرات آ رہے ہیں بارش اگر ہوتی ایک محلے میں آتی ایک قصبے میں آتی ایک کلیے میں آتی لیکن یہ بارش کیسی ہے کہ مخصوص علاقے کے اندر پڑ رہی ہے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخصوص علاقے کے اندر بارش کے خطرات کیا ہیں آقا نے فرمایا بغیر غسل کے میدانی جہاد میں جا کر بجلی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اس پر غسل برس کا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا آج فرشتے لڑ رہے ہیں حنزلہ کو غسل دینے کے لیے تو کچھ فرشتے کامیاب ہو گئے حنزلہ کو غسل دینے میں آج حنزلہ کو دنیا کی جنابت کا غسل میدان جو ہے عالم برسک کے اندر دیا جا رہا ہے اس کے بارش کے خطرات زمین پر پڑ رہے ہیں کوئی وصیل الملائکہ سے کوئی مفسر قرآن سے کوئی محدث سے کوئی صدیق سے کوئی ذمہ سے مشہور تھا آج کا مسلمان چٹ پن چلانے کون فلاں چٹ فنڈ چلانے والا فلاں بیاس کو دینے والا فلاں لٹیرا فلاں جیب کترا فلاں داڑھی مڈا فلاں مسجد کا مال ہڑپنے والا فلاں یتیم کی بیواؤں کی آبرو لوٹنے والا فلاں رنوا فلاں رنڈی باغ فلاں شرابی فلاں کبابی فلاں چہل اس زمانے کے اندر جو القاف تھے ذم کا لقب تھا وسیل الملائکہ کا لقب تھا صدیق کا لقب تھا فاروق کا لقب تھا حیا کا لقب تھا سیف اللہ کا لقب تھا آج کے مسلمان کے اندر یہ القاب کہاں ملیں گے اگر ملیں گے بھی تو کچھ جو ہے پیشوا کی غلامی کرنے والے کسی جو ہے جلسے کے اندر انہیں مڈل دے دیں گے دے دیں گے یہ محدث ہے مفصر ہے ورنہ عام طور سے آج کا جو مسلمان مشہور ہے یا تو وہ کنجوس سے مشہور ہے یا تو وہ فقیر سے مشہور ہے یا تو وہ چول سے مشہور ہے یا تو وہ جھوٹے اور فلاں ارے نمبر کا جھوٹا آدمی بھی پلاسی کی دعوت کو گیا تھا ماشاء اللہ کتنے قسم سنبھر اس کے دعوت کو کئی کئی کو گئے ایک نمبر کا حرام خور ایک نمبر کا حرام کا کمانے والا گورنمنٹ کا مال کمانے والا پلاسی کی دعوت کو گئے تھے پلاسی کی بیٹی کے ولیمے ہر ارے اس کے پاس کو گئے پولیس کا ایک نمبر کا سر پکڑو مسلمانوں کا مخبر مسلمانوں کے اعلانات پولیس کے پاس لے جانے والا اس کا پیشاب پینے کیا کارتا میں ہیں ہمارے آقا کے دربار میں اگر پیر اور جمعرات کو ہمارے کارنامے پیش کیے جائیں یہی کارنامے کہ کافروں کی چاپلوسی کرنے والے امریکہ کی غلامی کرنے والے انگریزوں کی نقالی کرنے والے اور فلموں کے اندر ان رنڈیوں کی جو ہے عورتیں آپس میں کہا کرتی ہیں وہ جو فلاں ساس بہو میں سیریل میں فلاں جو بہو تھی وہ جیسی عورت یہ ہے وہ جو ساس تھی اس جیسی بڈھی یہ ہے وہ جو لڑکا تھا رنڈوا اس جیسا لڑکا یہ ہے کہاں بنورین کہاں قرآن کا خادم کہاں مسجد کا خادم کہاں مجاہد تھی اللہ اللہ چوروں کی غلامی کا آواز آج جو ہے دیا جانا چاہیے اولاد کے پیشاب پینے کا آواز اولاد کے کھانے کا آواز آج دیا جانا چاہیے صحابہ کے اندر آواز حیا کا ملتا تھا سلاد کا ملتا تھا اور جو ہے بہادری کا ملتا تھا شجاعت کا ملتا تھا نے فرمانا فرمایا انا مدینہ تو یہی والی کہ میں ایک دین کا شہر ہوں شہر میں داخل ہونے کے لیے حضرت علی اس کا دروازہ ہے ایک ایک صحابی ایک ایک لقب سے مشہور تھا حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جب بھی نام آتا تھا رئیس المفسرین ذہن کے اندر لقب آ جاتا تھا ہمارے ہمارے بزرگان دین حضرت حسین احمد مدنی کا نام لے فوراً ذہن میں بات آتی ہے شیخ الاسلام حضرت محمود حسن کا نام لے فوراً ذہن میں بات آتی ہے حضرت شیخ الحمد اللہ علیہ اگر ہر کشمیری رحمت اللہ علیہ کا نام لے فوراً ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ خاتم المحدثین کے حدیث کے اندر بڑی مہارت والا یہ ہمارے اکابرین یہ ہمارے اولیاء یہ ہمارے بزرگان بھی حضرت اشرف علی کا نام لے فوراً ذہن کے اندر بات آتی ہے مجدد ملت نام آتی ہے حضرت علی کا نام لے فوراً ذہن کے اندر بات آتی ہے حکیم الاسلام حضرت کا نام ہے کہ انہوں نے بیان القرآن کو لکھا انہوں نے ذہن کی زیور کو لکھا مسلمان سے ہاں ہے کون سی دنیا میں رہا کرتا تھا کون سی دنیا میں محبوب رہا کرتا تھا کون سی دنیا میں قاسم نامت بھی رہا کرتا تھا کون سی دنیا میں زکریا رہا کرتا تھا کون سی دنیا کے اندر امداد اللہ بہادر مکی رہا کرتا تھا اسی محدثین کا لقب لے کر چلا گیا کوئی خاطب المفسرین کا لقب لے کر چلا گیا کوئی حکیم المت کا لقب لے کر چلا گیا کوئی مجسد ملت کا لقب لے کر چلا گیا آج دوڑ ہے رنڈیوں کی دوڑ ہے آج دوڑ ہے گانے بجانے کی دوڑ ہے آج دوڑ ہے حرم دادوں کی نقالی کی دوڑ ہے آج دوڑ ہے جورو کی غلامی کی دوڑ ہے آج دوڑ ہے اولاد کی غلامی کی دوڑ ہے اولاد کی غلامی کی دوڑ ہے ہم نے ہزار پر طرح کہا حدیث میں آج بھی فجر کے اندر کتاب پڑھی گئی اور اس کے اندر حدیث آئی آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال میرا مال آقا نے فرمایا مال تیرے صرف تین ہے تین ہی تیرے آقا کی بات پر ایمان ہے نہیں ہے پہلے یہ تم جو ہے جنتی اور جہنمی ہونے کی بات بات کی تم ایمان لائے ہو رام پر لکشمن پر تم ایمان لائے ہو دیویوں پر دیتاؤں تم ایمان لائے ہو دھرتی ماں پر تم ایمان لائے ہو پانچ سو کی وہ گاندھی کی نوٹ پر جس کو تمہاری جورو اپنے کستان اور دودھ کے پلانے کی جگہ پر گاندھی کی تصویر کو رکھتی ہے محسوس سمجھ کر رکھتی ہے تم ایمان لائے ہو کس پر ہزار کی نوٹ پر یا بیان بیانس مانو پہلے تسلیم یہ کرو کہ تم جب مکتب میں گئے تھے تو تمہاری ماں نے جس مکتب میں بھیجا وہاں ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے نام پر تمہیں کیا پڑھایا گیا تھا آمن تو بلّہ ہی ملا ہی میں ایمان لایا اللہ پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر یا تمہیں کوئی اور جو ہے گیتا پڑھائی گئی تھی کوئی اور شلوک پڑھایا گیا تھا کہ میں رام جرام پر ایمان لایا میں دولت پر ایمان لایا میں کارخانے پر ایمان لایا اور دولت کے آنے پر مجھے خوشی ہوتی ہے اور دولت کے جانے پر مجھے غم ہوتا ہے پیسوں کے آنے پر مجھے جو ہے ہنسی آتی ہے اور پیسوں کے جانے پر مجھے غم ہوتا ہے کیا آپ کو پڑھایا گیا پہلے اس کو مانو آقا نے فرمایا میرا مال میرا مال میرا مال جو یہ تصویر کے دانے ڈھکلتا رہتا ہے تین چیزیں تیرا مال ہیں ایک جو تو نے کھایا پیا پی کر پیشاب بہا دیا کھا کر پامانا بنا دیا یہ تیرا مال ہے جو کھا لیا وہ تیرا مال اب ناشتہ ہو گیا دوپہر کی گارنٹی نہیں ہارٹ اٹیک آ کر لڑک گیا دوپہر کا کھانا نصیب نہیں ہے دوپہر میں جو کھا لیا وہ تیرا شام کا کھانے پر تیرا نام نہیں ہے باقی رکھا خدا نے کھا لیا مقدر اگر نہیں کھایا تو پھر تیرے رشتے دار کھائیں گے تیری جورو کھائے گی اور تیرے بچے کھائیں گے تیرا پریوار کھائے گا اور گلی کے کتے کھائیں گے اس لیے کہ تیرے گھر میں موتا ہونے کی وجہ سے تیری بیوی کھانا نہیں کھا پائے گی تیری اولاد بم میں نڈال ہو کر کھانا نہیں کھا پائے گی وہ کھانا رکھا رکھا پڑ جائے گا اتر جائے گا اور گھر کی کوئی عورت فریج میں رکھنے بھول جائے گی وہ کھانا اتر جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کھانے کو تو نے پکایا شام میں کھانے کے لیے وہ کھانا گلی کے سور کی اس میں نام لکھا گیا ہو کہیں گلی کے کتے کا نام اس کے اندر نہ لکھا گیا ہو نبی نے فرمایا آقا نے فرمایا جو کھا لیا وہ تیرا ہے جو پہن لیا اور پہن کر پرانا کر دیا وہ تیرا ہے پہننے کے لیے جو رکھا ہے وہ تیرے باپ کا نہیں وہ تیرا نہیں ہے جو پہنا اور پہن کر نکال دیا وہ تیرا ہے جو کھایا اور کھا کر پاخانہ کر دیا جو پیا اور پی کر پیشاب کر دیا وہ تیرا ہے یہ دو چیزیں ہوئی کھانا اور پہننا آپا نے اس میں بنگلہ نہیں کہا آقا نے اس میں بلڈنگ نہیں کہی آقا نے یہ نہیں کہا پیٹ کو مار مار کر ہوم لون لے کر سوت کو لے کر بار بڑی کے پاس جوڑوں کے سامان گروی رکھ کر مکان آدمی عموماً ایک ایسے اسٹیج پر بناتا ہے جب آنکھوں کی بینائی جانے لگتی ہے پیروں کا گٹ ختم ہونے لگتا ہے امریکہ کے کتوں سے پوچھو برطانیہ کے کتوں سے پوچھو کہ وہ کماتے ہیں کماتے ہیں کماتے ہیں کماتے ہیں ابھی طاقت ہے کما لو ابھی طاقت ہے کما لو کل ایک بلڈنگ بن لیں گے ہم اس میں ایک فلور میں رہ جائیں گے بقیہ فلوروں کا بھاڑا کرایہ آئے گا بیٹھ کر کھائیں گے اور جب بیٹھنے تک جنازہ نکل جائے گا تو کیا کرو گے کوئی اللہ سے اگریمنٹ کیا ہوا بیٹھنے سے پہلے لوگوں کا جنازہ نکلا نہیں نکلا یہ تین چیزوں کے اندر ایک آسا نے فرمایا کھا کر پاخانہ کر دیا پی کر پیشاب کر دیا پہن کر پرانا پھٹا کر دیا اور تیسرا اللہ کی بیان میں جو جمع کر دیا جو کا کیا خیرات کیا وہ تو خیر آخرت کا مسئلہ مطلب سب کا خیرات کیا دنیا کے اندر آقا نے دو ہی چیزیں فرمایا کھا لیا کھانے کے لیے جو رکھا ہے بیان کے اندر جو رکھا ہے فکسڈ ہے بیٹی کی شادی کے لیے جو مال جمع کیا ہے اگلی زندگی بڑھاپے کے لیے جو کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تیرا تیرے باپ کا مال نہیں ہے مال وہ ہے جس کو کھا کر تو نے جو ہے پاخانہ کر دیا کارپوریشن کی ٹٹی کو کر دیا جس کو پی کر تو نے نالیوں کے اندر پیشاب بہا دیا جس کو پہن کر آم کے چیچڑے تو نے بنا دیے چوروں کے لیے مال بچیوں کے لیے مال داماد کے لیے فلا کے لیے فلاں کے لیے یہ تیری تیرے باپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ صرف دو چیزیں تیرا مانتی ان کے بارے میں جو ہے یہ مال تیرا ختم ہو گیا اب جو تو کمائے گا اس کے بارے میں حساب ہوگا اگر حلال ہے تو حساب اگر حرام ہے تو اقاب ہوگا بدلہ ہوگا یہ آقا نے فرمایا ہم جب گئے تھے بچپنے میں تو ہماری ماؤں نے جن مکتبوں کے اندر بھیجا اور جن مدرسوں کے اندر بھیجا اس کے اندر یہی تو پڑھایا گیا تھا آمن سب اللہ کتی ہی ہم اللہ پر ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے جنت اور جہنم کی بات بات کی اللہ پر ایمان ہے ہمارا اللہ کی نبی کی باتوں پر ایمان ہے ہمارا ہزاروں لاکھوں مرتبہ بات آئی فجر کی نماز پڑھنے والے کو خدا روزی دیتے ہیں نہ پڑھنے والے کو محروم کرتے ہیں ایمان تیرا کس پر بنا نماز پر بنا اللہ کی باتوں پر بنا نبی کی باتوں پر بنا یا یہ کہ جب تو نے دیکھا کہ بھیڑ و چمار جب فجر نہیں پڑتا اور اس کی بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں اور اس کے کارخانے قائم ہو رہے ہیں تو ہم جو ہے فجر کو چھوڑ کر کیوں نہ بلڈنگیں قائم کریں کیوں نہ ہم بینک بیلنس بنائیں تو آج کوئی دنیا کے کتے کے نام سے مشہور ہے کوئی چورو کے غلام کے نام سے مشہور ہے کوئی حریف اور لالوچی کے نام سے مشہور ہے کوئی کنجوس کے نام سے مشہور ہے کوئی اولاد بلڈنگیں قائم ہے نام کس کا جورو کا نام کس کا بیٹی کا اور جب انتقال ہوا تو یہی جو انہوں نے کہا یہی بچوں نے کہا جی اس کے پاخانے کی جگہ سے گندگی نکل رہی ہے اس کے پیشاب کے خطرے نکل رہے ہیں وقت ہو چکا ہے ناک سے اور منہ سے لہو بہ رہا ہے تو آج لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کیا مرحوم کو گھر کے سہن میں غسل دیا جا سکتا جتنی مشکل سے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جورو کے غلامی کے تمغے کو گلے میں ڈال کر اولاد کو اپنا متی انتقال کے بعد وہی اولاد مرتے ہی فوراً مفتی سے سوال کرتی ہے کہ مفتی صاحب میرے بڑے ہوئے باپ کو کیا گھر میں غسل کیا جا سکتا ہے ہم نے سنا کہ جو ہے مرحوم کو گھر میں غسل نہیں دیا جانا چاہیے بلکہ گلی میں جہاں کتا پھرتا ہے سور پھرتا ہے اور کتا اور کور اور بہانا کرتے ہیں پیشاب کرتے ہیں اس گھر میں اس کا غسل اور اس کا آخری دیدار کرانا نصیب نہیں ہوتا اسے گلی میں لے جا کر وہی غسل دے کر وہی دھواں دے کر اور وہی اس کو کپن دفن دے کر وہی سے اس کی لاش کو لے جایا جاتا ہے نئی کیڑیاں تنگ ہیں اوپر لایا نہیں جا سکتا کہتے ہیں کہ غسل کا موتا کے غسل کا پانی گھر میں نہیں پڑنا دلیل درازی آتی ہے مرد کمینے دنیا کے کتے بیٹی کے نام پر بنگلہ بننے والے چوروں کے نام پر عمارت اپارٹمنٹ قائم کرنے والے غریبوں کا حق مارنے والے یتیموں کا حق مارنے والے نو کے بعد تیرا غسل اس بلڈنگ کے اندر نصیب نہیں اس بنگلے کے اندر نصیب نہیں کہ یہ لوگ مطلب پوچھتے ہیں عالم سے کہ اگر یہ پانی گھر میں پڑ جائے گا دلیل طرح کی آ جائے گی آ جائے گی جب کما کما کر لا رہا تھا سرے بازار جوتے کھا رہا تھا گالیاں کھا رہا تھا بینک والے ریکوری کے لیے آئے تھے پولیس والے ہتکڑی لے کر آئے تھے کہ نے بینک کا لون چبا لیا تھی چٹی کا مال کھا لیا تیرا دنیا کے اندر یہ عذاب ہے کلام پاس کے اکیسویں بارے میں سورہ سجدہ کے دوسرے رکو میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والا روزی قدہ مین الزاب الدنا دون الزاب اکبر اللہ کہ ہم دنیا کے اور دنیا کی پوجا کرنے والوں کو خدا کی نافرمانی کرنے والوں کو نبی کی سنتوں کی توہین کرنے والوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیا کرتے ہیں یہ چھوٹا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ آج تیرے آنکھوں کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے اولاد کے لیے اپنی بیویوں کے لیے پتھر طرح سے شاہجہاں بیگم کے لیے تاج محل بن کر کون سا ریکارڈ قائم کر دیا کون آج شاہ جہاں کی پوجا کرتا ہے کون آج شاہ جہاں کی تعریف کرتا ہے کون سا اس نے تین مار دیا کون سا اس نے کمال کر دیا آج حضرت فاضی رحمت اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی قائم کر کر پوری دنیا کے اندر اس کا نام روشن ہے آج جو ہے ایک انار کے درخت کے نیچے دو محبوب بیٹھ کر اللہ کانخا رسول پڑھے تھے آج وہ انار کا درخت پھیلتا گیا پھولتا گیا آج جو ہے امریکہ کے واشنگٹن کے اندر وائٹ ہاؤس کے اندر بھی پہنچ چکی ہے انار کے درخت کے نیچے بیٹھنے والے دو محمودوں کو آج دنیا یاد کرتی ہے کون شاہ جہاں کی تعریف کرتا ہے کون دم قلعہ بنانے والے کی تعریف کرتا ہے کون قوم سبوت اور قوم آج کی تعریف کرتا ہے وہ سمود الدین جاؤ سفر بلواد وہ دل دل اوتاد الدین تہو کی بلاس میں یہ نہیں کہتا کہ اولاد کو آپ پالے نہیں آپ نہیں پالیں گے تو کیا مسجد کا یتیم مسجد کا جو ہے بیت المان پالے گا کیا آپ کے ذریعے سے اللہ نے روزی مقرر کی آپ کو مہر دینا ہے لیکن غلامی نہیں کرنا ہے پوجا نہیں کرنا ہے مرنے کی بات کی فکر نہیں کرنا ہے اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے اپنی خبر کی فکر کرنا ہے وہ دنیا کے پجاری تیری موت کے بعد تیرا جنازہ جب گھر سے نکلے گا بہت کچھ یہ ہوگا کہ کچھ جو ہے مگر بچ کے آنسو بہا دیے جائیں گے اللہ کی قسم میرے بیان ختم ہونے سے پہلے اور عربی خطبہ ہونے سے پہلے دنیا کو ہزار سلام دے دے یہ دنیا تیرے ساتھ وفاداری کرنے والی نہیں ہے یہ تیرے ساتھ وفاداری کرنے والی نہیں ہے یہ اولاد تیرے ساتھ وفاداری کرنے والی نہیں ہے یہ اپارٹمنٹ یہ بلڈنگ ہے یہ عمارت ہے اور یہ جائیداد یہ پراپرٹی میرے رب کی عزت و جلالت یہ قدم سونے کے پتھر میں میرا دستخط لے لے غلط ہو میرے منہ پر تھوک دے میرے منہ پر چپل مار دے بھیج سے میں رب کی قسم کھا کر رب کعبہ کی یقین کے ساتھ کہتا ہوں قوم سبوت نے تیرے باپ جی کی عمارتیں بنائی پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے عمارتیں بنائی اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے تھے اپنی اولاد کو خوش کرنا چاہتے تھے وہ سبود الدینہ جاؤ سفر بلواس وہ فرعون دل ہوتا الدینہ سرو فل بلاس بس کرو پی حل میرا رب کہتا ہے فصل والے ہی رب کا سوتا عذاب تیرے رب کے عذاب کوڑے نے جب ان پر برسنا شروع کیا تو ان کی بلڈنگیں اور ان کی عمارتیں اور ان کی پہاڑوں میں تراشے ہوئے قلعے کوئی ان کو نہ بچا سکا کوئی ان کو نہ بچا سکا یہ عمارت کام نہیں آئے گی یہ بلڈنگ کام نہیں آئے گی یہ اولاد کام نہیں آئے گی دیکھ لے اگر یقین نہ ہو موتا تو ہوتی رہتی ہے جنازے نکلتے رہتے ہیں تیرے پڑوس میں اگر کسی بلڈنگ اونر کا جنازہ نکلے اور کسی امیر کا جنازہ نکلے عبرت میں نے جو بات کہی اسے آزمانے کے لیے جا اس گھر کی کاروائی میں شریک ہو جو ایسا روئے گی ایسا روئے گی کہ اسے دیکھ کر لگے گا کہ ایک اور کپن جو ہے لینا پڑے گا اب یہ بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی ایک گھنٹے کا رونا میری رب کی قسم کہہ رہا ہوں میرے رب کی قسم کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ایک گھنٹے کا رونا دوسرے گھنٹے میں نہیں رہے گا دوسرے گھنٹے کا رونا تیسرے گھنٹے میں نہیں رہے گا کل کا رونا آج نہیں رہے گا آج کا رونا تیسرے دن نہیں رہے گا کوئی کچھ پر آپ بہانے والا نہیں یہ تو دنیا ہے چپل کے ٹوٹنے پر صدمہ ہوتی ہے تو وہ جورو تیرے بغل میں جو ستر سال سوئی ہے تو تیری جدائی پر کتے کے مرنے پر بھی تو رویا جاتا کتے کے مرنے پر رویا جاتا تو کتے کو غلام بنا کر اس کے پٹے کو گلے میں ڈال لیا جائے جو آدمی جانوروں کو پالتے ہیں ان سے پوچھو جو مینا کو پالتے ہیں توتا کو پالتے ہیں بلی کو پالتے ہیں ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے ارے توتا مینا تو جانور ہے ایک آدمی ایک گھر کے اندر اگر ساٹھ سال ستر سال رہتا ہے اچانک اس گھر کو گرانے کے گورنمنٹ کے احکامات آ جاتے ہیں کہ ریل کی پٹری لال ڈالنا ہے ہائی وے بنانا ہے سڑک بنانا ہے اینٹ اینٹ گرتے ہوئے دیکھ کر اٹھا کر روتا ہے یہاں پر میرا پوترا جا رہا تھا یہاں پر میرا نواسا کھیل رہا تھا یہاں پر میں شادی بیاہ کر کر میری بیوی کو دلہن انسان کا تعلق ہو جاتا ہے یہ بیوی وفاداری سے نہیں ہو رہی ہے یہ تعلق ہو گیا کہ ستر سال تو نے اس کے ساتھ ملاقاتیں کی اور اس کے ساتھ راتیں گزاری دنیا کا کتا بن کر عمرے کو نہیں گیا کہ جورو کو چھوڑ میرے مجھے معلوم ہے میں آدمیوں کے سر کی چوٹی کے بال پکڑ کر دکھاؤں گا کہ جورو کو چھوڑ کر عمرے کو نہیں جاتے جورو کو چھوڑ کر حج کو نہیں جاتے جورو کے غلامی کتا جڑو کی غلامی کے کتے کے طور اپنے گلے میں ڈالنے والے تب ستر سال تک جس نے حج کی قربانی دے کر عمرے کی قربانی دے کر کابے کی قربانی دے کر نبی کے روزے کی قربانی دے کر چورو کا پیشہ پیتا رہا وہ چورو روئے گی گھر کے کتنے پر انسان روتا ہے کتے کے مرنے پر روتا ہے مائنے کے مرنے پر روتا ہے لکھ کر اگلے آزمانا ہو جا کسی کے گھر پر دیکھ روتے ہیں رونے والے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کپل ایک جوڑا نہیں دس بارہ جوڑے منگانے پڑیں گے اب جنازہ نکلا آخوش ہاں، کم ہو گئی اب جو ہے اللہ کی قسم کوئی کیمرہ اگر فٹ کیا جائے خبر کے اندر اس کا کپن میلا نہ ہونے پائے گا کپن میلا نہ ہونے پائے گا پہچان دنیا کو پہچان اپنی جوڑوں کو پہچان اپنی اولاد کو پہچان یا یو کلام پاک کے ستائیس میں پارے میں اٹھائیس میں پارے میں سورہ منافقون کے دوسرے رکو میں میرا رب کہتا ہے یا یو آمنو لا تل ولا بلا اولاد ذکر اللہ ایمان والو ماں کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے تم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو اللہ کو معلوم ہے تو اولاد کا غلام ہو کر جورو کا غلام ہو کر آخرت سے غافل ہوگا اولاد کو کس سے پیدا تیرے باپ سے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا پیدا کرنے والا رب کہہ رہا ہے کلام میں کا اٹھائیسواں پارا سور منافق اس کا دوسرا رکو یا یو آمنو لا نہمبال حکم ولا حکم نہ تمہارا مان تمہیں غافل کرے نہ تمہاری اولاد تمہیں غافل کرے اولاد کون دیتا ہے یہ بولی شاہ کا وہ یہ بولی معئی شاہ سکون جس کو چاہتا ہے لڑکا وہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں وہ دیتا ہے وہ شاہ وکیما اور جس کو چاہتا ہے وہ باندھ بناتا ہے میرے پاس کی طاقت نہیں دنیا کے کسی ڈاکٹر کا انسان کی طاقت نہیں کسی حکیم کی مجال نہیں کہ رب روکنا چاہے وہ اولاد دواؤں سے دے دے رب لڑکیاں دینا چاہے وہ لڑکے دے دے رب لڑکے دینا چاہے وہ لڑکیاں دے دے وہ وہ وہ چاہے اولاد دے وہ چاہے بنائے ہم کچھ جب دینے والا کہہ رہا ہے لا الحکم اموالکم حکم اولا اولا حکم ذکر اللہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے آخر سے غافل نہ ہونا یہی اللہ تبارک تعالیٰ کلام اس کے اسی اڑھائی سے بارے میں سورہ جو ہے طلاق سے دوسرے لوگوں نے کہا دکم فتنا ہے اس فتنے میں پڑھ کر اپنی کو تباہ نہ کرو برباد نہ کرو جاؤ کسی گھر میں موتا ہو رہی ہو اور اس گھر کے اندر خشکا کہیں سے آتا ہے کہیں سے بریانی آ گئی کہیں سے پھال آ گیا کہیں سے میٹھا آ گیا کہیں سے سبزی آ گئی تم کہتے ہو نا کہ موتا کا گھر گھر کا کھانا کھا کر جانا سنت ہے تلوار اٹھانے کی سنت کو دیا پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت کو بھلا دیا کمینوں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت کو بھلا دیا موتا کے گھر اس گھر میں جس میں بیوی رو رہی ہے جس گھر کے اندر بچے سسکیاں لے رہے ہیں کتوں کی طرح کھانے کی سنت یاد رہے گی یہ امت جہاد کرے گی یہ امت جہاد کرے گی بریانی آئی ہوئی ہے میٹھا آیا ہوا ہے پھل آیا ہوا ہے میں نے کہا کہ آپ کسی جو ہے خبر کے اندر کیمرہ پک کرو میرے رب کی قسم اس کا میلا نہ ہو نہ پائے گا ابھی من کر آ کر سوال جواب کر کر چالیس قدم واپس نہیں گئے ہوں گے اس گھر کی بریانی چالو بریانی آؤ جی بریانی بےکار جاتی ہے لے کو جاؤ خشکا بے کار جاتا لے کو جاؤ وہاں سے فروٹ آ گیا وہاں سے مٹھائی آ گئی وہاں سے کیک آ گیا وہاں سے ڈبل روٹی آ گئی یہ تیرے جانے کے بعد تیرے گھر پہ ہونے والا اللہ کے لیے پہچان جس گھر کو تو لے لیے حلال و حرام کو خوش کرنے کے لیے جس اولاد کو خوش کرنے کے لیے تیرا کفن پیدا نہیں ہونے پایا تھا منکر نگیر جس سے سوال جواب کر کر چالیس قدم نہیں گئے تھے اس پر آنسو بہانے والے تیرے گھر کے اندر کھٹا کرتے ہوئے ملیں گے دھونی سالیوں سے کھٹا کرے گا لے گوشت کے ٹکڑے کالے رام کا گوشت تجھے پسند ہے تجھے سرسینے کا گوشت پسند ہے تجھے جو ہے جو ہے فلاں گوشت پسند ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اگر یہ اس گھر میں ہو رہا ہے میرے گھر میں کیوں نہیں ہوگا تیرے گھر میں کیوں نہیں ہوگا جس گھر میں ہمارے کپن کے مہیلا ہونے سے پہلے ہمیں رونے والا نہ ہو ہماری بخش کی فکر کرنے والا نہ ہو ہماری مسرت کی فکر کرنے والا نہ ہو اس گھر کے لیے ہم آخرت کو تباہ کیوں کریں اس گھر کے لیے اپنی خبر کو ہمارے کفن کے میلہ ہونے سے پہلے ہمارے گھر میں ہنسی مذاق ہوگی ہمارے بیگم کا غم ہمارے بیگم کے آنسو کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا اس کو لوگ ٹھٹا کر رہے ہوں گے اس کے دھونی اس کے ساتھ کو مذاق کر رہے ہوں گے اس کے جو ہے چکیرا بھائی مولیرا بھائی جس کو ساری دنیا اس کا مرد پردے میں رکھا تھا گھر میں موتا کے بہانے گھس کر اسے گدگنیاں دیتا ہوگا اسے ہنساتا ہوگا یہی تماشا ہے اسی تماشے کو میرے رب نے کلام پاک کے سب پارے میں سورہ توما میں ارشاد کروایا کہ والم و انم الحیات دنیا لئی ہوں اے لوگوں تم جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل کود کا تماشا ہے کھیل کا تماشا اس کھیل کود کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنا اپنی عبا کو تباہ کرنا اور اپنی محسر کو تباہ کرنا کوئی ہمیں رونے والا نہیں جاؤ قبرستان لڑک کر چلے جاؤ گے ڈاؤن ہے تم سیدھے قبرستان تک چلے جاؤ گے کوئی اپنی ماں پر رونے والا نہیں ہے کوئی اپنے باپ پر رونے والا نہیں لیفٹ ہینڈ ہاتھ ڈالو نگر کا قبرستان اور آگے بڑھو سدھا روڈ کا قبرستان اور آگے بڑھو مکان روڈ کا قبرستان مئیسور روڈ کا قبرستان دے کر کہتا ہوں دیکھو قبرستان کے کھڑے ہو کر قبرستان کے اس کونے تک کون کس پر رو رہا ہے کون کس کی مقصد کی فکر کر رہا ہے کون کس کی بخش کی فکر کر رہا ہے اگر نہیں کر رہا ہے تو ہماری موت کے بعد ہماری اولاد سے ہم کیا توقع کریں گے ہماری بیویوں سے ہم کیا توقع کریں گے یہی توقع کریں گے کہ ہمارے کفن پر مٹی گرنے سے پہلے ہماری آنکھ کی پانی کی پتلی کو خبر کی قیمت چاٹنے سے پہلے ہمارے گھر کا خشکا ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہمارے مرحوم کے گھر کا گھر کی بریانی ٹھنڈا ہونے سے پہلے وہاں پر دور جو ہے بریانی کا چل پڑے گا وہاں کھانے کا دور چل پڑے گا اور یہ موتے کے گھر کا کھانا سنت ہے آگی موتا کے گھر میں کھائے بغیر گئے تو موتا کو روح کو تکلیف ہوتی ہے پناہ ہوتی ہے یہ مسائل ہم نے جو ہے ایک الگ باغ بنا رکھا ہے مسائل کا جس کے اندر جو ہے یہ حالات ہم نے لکھ رکھے ہیں یہ مسائل لکھ رکھے ہیں میرے بھائی آپ جانتے ہیں دار ال دیون اور جمیت العلما اور ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے اور اس کے بارے میں اگر کوئی غلط فرق کہتا ہے ہمیں بالکل برداشت نہیں ہوتا ہم فوراً میدان کے اندر ادھر آتے ہیں اور ہماری جو حیثیت ہے ہماری جو طاقت و قوت ہے ہم اس کے حساب سے جو ہے دفاع کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں لیکن ایک مسئلے میں ہمیں بھی اختلاف ہے دارال دیوبند کے اندر اینٹی ٹیلیویزم دہشت گردی مخالف کانفرنس لکھی گئی پوری دنیا کی میڈیا نے اس کو سراہا پوری دنیا کے اخبارات نے اس کی تعریف کی کہ بس کی اہم ضرورت تھی دیر سے جاگا درست جاگا اور دارال اس میدان کے اندر قدم رکھ دیا کہ دہشت گردی کے خلاف اس نے جو ہے قدم اٹھا دیا لیکن دال کے جوتے میرے سرانگوں پر دال دیوبند کے اندر جو واچمین ہے اس کے پاؤں کے پر لگنے والی دھول میرے آنکھوں کا سرما سب کچھ ہے لیکن اس نظریے سے مجھے اختلاف ہے کہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہم کانفرنس قائم کر کر جو ہے امریکہ کو گالیاں دے کر بج کو گالیاں دے کر اور قرآن کریم کی امن اور سلامتی کے آئے پڑھنے سے ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے اس مسئلے میں میں تعلق سے بھی جو ہے اتفاق نہیں کرتا اصل امت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کانفرنس قائم کر کر دہشت گردی مخالف کے بارے میں زوردار لچے دار تقریریں کر دی جائیں نبی نے تقریریں نہیں کی نبی خود بدر میں آئے صحابہ کو بلایا نبی خود عہد میں آئے صحابہ کو بلایا نبی خود تبوک میں آئے صحابہ کو بلایا نبی خود انیس میں آئے آقا کو بلایا نبی اپنی مدنی زندگی کے اندر ستر پر دو جنگوں کے اندر خود گئے اور خود آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا یہ اصل امت مسلمہ کا کام ہے کہ عملی طور پر پریکٹیکل وہ میدان کے اندر آ کر ان ظالموں کا قلعہ کما کریں یہاں بیٹھ کر اڈوانی کو گالی دینے سے یہاں بیٹھ کر امریکہ کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا ایسی ہزاروں جو ہے کانفرنس سے کر لو حکومت اور اسلام مسلمان دشمن عناصر جو کرنا ہے کرتے رہے ابھی جو ہے ہندوستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر آٹھ مارچ کو یوم خواتین منایا گیا ایک ایک دن منایا جاتا ہے کسی دن جو ہے نہرو جب پیدا ہوا وہ پیدائش کو تاریخ کو جو ہے یوم اطفال یعنی نہرو کو بچوں سے محبت کی کہہ کر بچوں کا دن منایا جاتا ہے کبھی خواتین کا من منایا جاتا ہے کبھی ویلنٹ ڈے کہہ کر رنڈیوں کا دن منایا جاتا ہے اور اس دن رنڈیاں نت نئے کام کرتے ہیں کپڑوں کے بجائے چاکلیٹ کا لباس پہنتے ہیں اور کوئی رنڈوا اس کو کھا کر اس کی ہم بستری کرتا ہے الگ الگ دن الگ الگ جو ہے چیزیں تمباکو کے خلاف کینسر کے خلاف ایڈ کے خلاف دن لوگ بنائے رکھے ہیں ان میں سے ایک دن آٹھ مارچ کا ہے وہ یوم خواتین یعنی لیڈیز ڈے کے طور پر پوری دنیا کے اندر بنایا گیا حیدرآباد کے اندر بھی یہ دن آیا اور نو مارچ کا اور حیدرآباد کا وہ علاقہ جہاں پر جو ہے عمرہ رہا کرتے ہیں جیسے یہاں کے کور منگلہ کا علاقہ ہے شانتی نگر کا علاقہ ہے جہاں پر جو ہے رائل فیملی رہا کرتی ہیں اچانک ایک عورتوں کا ہجوم آیا یہ عورتوں کا ہجوم یوم خواتین بنانے کے لیے نہیں آیا تھا یہ عورتوں کا ہجوم یوم خواتین کی تاریخ کے لیے نہیں آیا تھا یہ عورتوں مسلمانوں عورتوں کا ہجوم جو ہاتھ کے اندر بلند اور پیروں کے اندر سانس پہنے ہوئے تھے اور چہرے پر نکاح ڈالے ہوئے تھے یہ نارے تکبیر بلند کر رہے تھے یہ اسٹیشن کا گھیرا کر رہے تھے اگر دیوبند کے اندر منائی جانے والی اینٹی ٹیررزم کانفرنس اور مخالف دہشت گردی کانفرنس مؤثر ہوتی اس ہندوستان کے اندر سمی کریک ڈاؤن کے نام پر ہزاروں نوجوانوں کو اس کے ساتھ بھی گرفتار کیا جا رہا ہے کانفرنس کا سر کیا ہوا کیا تہار جیل کے اندر معصوموں کو رہا کیا جا گیا کیا کشمیر کی سلاخوں سے مظلوموں کو رہا کیا گیا کتنے افراد کو رہا کیا افراد کو گرفتار کرنے سے پولیس بچتی رہی اور سی بے بچتی رہی کچھ بھی نہیں ان کو معلوم کہ مسلمانوں کا کام بکنا ہے مسلمانوں کا کام چولہ بیانی سے جو ہے تقریریں کرنا ہے وہ اپنا کام برابر کر رہے ہیں ہوا یہ کہ مارچ کی پانچ تاریخ کو حیدرآباد کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا مولانا حسن اسلامی ایک عالم ہے ان کے بیٹے اکیس سال موسم بلّہ ان کا نام ہے رات کے تقریباً دو ڈھائی بجے ٹاٹا صوبو کے اندر نس درجن نکاح پوش ایسے معلوم ہو رہا تھا آج مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگانے والے اور مداری سرفیاں پر انگلی اٹھانے والے کے دہشت گرد کون ہے آئے ٹاٹا سمو کے اندر نکاح پوش موت بلّہ اکیس سالہ معصوم نوجوان کو انہوں نے ڈرامائی انداز کے اندر اٹھا لیا اور کٹنپ کر لے کر چلے گئے اور جب جو جو صبح کی روشنی پھیلنے لگی اور سورج اپنی کرنوں سے رات کے اندھیرے کو بھگانے لگا یوں یوں اطلاع آنے لگی نہیں وہ ٹاٹا سومو پولیس تھانے کی تھی آنے والے نکاح پوش پولیس افسران سے اور جو ہے انٹیلیجنس کے افسران سے جب یہ خبر پھیلی تو خواتین نے جو ہے تھانے کا گھیراؤ کیا کہ متصم اللہ کو کس جرم کے اندر گرفتار کیا گیا وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا وہ کہ پاکستان کے اندر جا کر ہتھیاروں کی اس نے کوئی تربیت نہیں لی تھی بہرحال اس کا صرف قصور یہ تھا کہ حیدرآباد کے اندر ایک مولانا نصیر الدین صاحب تھے مسلقی اعتبار سے وہ اہل حدیث تھے وہ انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا اتفاق کی بات یہ تھی کہ جہاز سے بڑی انسیت تھی اور جہاز سے بڑی محبت تھی انہوں نے اس مدرسے کا نام مدرسۃ الجہاد رکھ دیا اسی نام کی وجہ سے مولانا نصیر الدین صاحب کو نریندر پانڈے جو گجرات کا ایم ایل اے تھا اس جرم کے اندر گرفتار کر لیا گیا بلا وجہ الجہاد مدرسے کا نام رکھنے کی وجہ سے یہ جو بلّہ نام کا نوجوان تھا مولانا حسن اسلحی کا لڑکا اس زمانے میں اور کم دو چار سال پہلے یہ ظاہر بات ہے سترہ اٹھارہ سال کا رہا ہوگا یہ احتجاج کے اندر آگے تھا اس کا قصور صرف یہ تھا کہ ہمارے استاد کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے استاد کی گرفتاری کے خلاف اس نے جو نعرے بلند کیے یہ دہشت گردی ہے پاکستان کے اندر آئی ایس آئی کی ٹرین نہیں تھی یہ سرحد پار کر کر غیر قانونی طریقے سے نہیں آیا تھا میرا کہنا یہ اس قسم کے سینکڑوں واقعات جب خواتین نے پولیس کا تھانے کا گھیراؤ کیا انہیں گندی گندی گالیاں دی گئی انہیں رنڈی کہا گیا انہیں تواری کہا گیا اس معصوم سنگھ سے ہے لاٹھی چارج کیا گیا اور سینکڑوں عورتوں کو گرفتار کر کر سینٹرل بھیج دیا گیا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کانفرنس نے کیا اثر دکھایا کیا نوجوانوں پر لاٹیاں نہیں چلی کیا ایک نوجوان کو جیسے کسی مافیا انڈر کے جو ہے کسی بڑے گنڈے کو گرفتار کیا جاتا ہے ایک اکیس کار مولانا کے بیٹے کو گرفتار کرنا یہ کون سا طریقہ تھا یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے کانفرنس کرنے کے کیا کرنے کے اور دھجے دار تقریر کرنے کے کیا افراد نکل رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں سیمی کریک ڈاؤن کے نام پر پورے ملک کے اندر نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ہولی تہوار کے تم جانتے ہو نہ جانتے ہو تم جمہوریت کے نام پر تم سیکولرزم کے نام پر ہو سکتا ہے کہ ہولی کے چیٹے تمہارے کپڑوں پر لگ بھی گئے ہو اور کسی رنڈی کے ہاتھ کی ہولی تمہارے کال پر لگ گئی ہو لیکن تم جانتے ہو نہ جانتے ہو ہندوستان کے بتیس مذہبی مقامات پر مزاج اور مساجد پر ہولی پھینکی گئی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے عید پہلے خوشی کا پیغام لاتی تھی عید پہلے مسرت کا پیغام لاتی تھی ہوتا ہے کہ گنیش کے تہوار کے موقع پر ہولی کے تہوار کے موقع پر پٹاخوں کے تہوار کے موقع پر دیوالی کے تہوار کے موقع پر فتن بازی کے تہوار کے موقع پر خدا جانے ہم مسلمانوں کی کتنی جانیں چلی جائیں گی ہم مسلمان عورتوں کی کتنی آبرو لٹ جائے گی کتنے خطرے میں آج مسلمان ہندوستان کا جی رہا ہے تو یہ کانفرنس کرنا اور حکومتوں کے سامنے بھیک مانگنا اور حکومتوں سے اپنے امن کا پروانہ لینا میرے نہیں ہے اور اس مسئلے کا حل نہیں ہے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ظلم کو دفاع کیا جائے ظلم کو جڑ سے اکھاڑ کر دیکھا جائے ظالموں کا خاتمہ کیا جائے ظلم کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے نبی نے ہمیں بزدل نہیں بنایا نبی نے ہمیں ایسا نوازا دیا جو حسین بن کر میدان کربلا کے اندر جانے شہادت نوش کیا ہمیں نبی نے ہمیں ایسا فاروق دیا جو مسلح کے کھڑے ہو کر اللہ کے راستے کے اندر تلواریں اور پیر کے کھا کر اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گیا نبی نے ہمیں بدر کا نبی نے ہمیں واحد کا نبی نے ہمیں سبوت کا نمونہ دیا یہ جو ہے لچھے دار تقریریں کرنے سے یہ جو ہے کانفرنسیں کرنا یہ جو ہے دہشت گردی کا علاج نہیں ہے دہشت گردی کا علاج یہ ہے کہ دہشت گردی کو کچلا جائے دنیا میں سب سے بڑے دہشت گرد آج امریکہ کے کتے ہیں جنہوں نے ایران پر قبضہ کرنے کے پانچ سال سال کے عرصے میں بیس لاکھ افراد کا قتل عام کیا بیس لاکھ افراد کا قتل عام کیا اور جو ہے کروڑوں دو کروڑ افراد کو بے گھر اور معذور کر دیا اور جب اپنی ملٹری کی بات آئی تو کہا کہ چار ہزار ملٹری بن گئی جبکہ صحیح خبر یہ ہے کہ چھتیس ہزار نوے ملٹری یہ جو ہے ان کی جو اتحادی ملٹری تھی یہ مری ہے یہ غلط خبر دے اب کسی مسلمان سے پوچھے کہ امریکہ کی کتنی ملٹری جو ہے عراق کے اندر مری مر رہا ہے اور اس کا قبرستان وہ بن چکا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا انتظام کر رہے ہیں لیکن آج نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کی پرواہ کیے بغیر چورو کی غلامی کا توف نکال کر اولاد کی محبت کا توف نکال کر اپنی دنیا کو تلاش دے کر کلیمت اللہ کے لیے آئے خدا کھلا رہا ہے ملا عمر کو خدا کھلا رہا ہے اسامہ کو جنگلوں میں وہ کھلا رہا ہے دنیا اچھ کر رہ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے پاس وہ سیارے ہیں اور اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کہ زمین کے اندر بہنے والی نہروں کو وہ جان سکتا ہے سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کو وہ گن سکتا ہے پہاڑ کے اندر بسنے والے غاروں کو دیکھ سکتا ہے امریکہ کی وہ ٹیکنالوجی یہاں کیوں فیل ہو گئی کہ سمندر کی مچھلیوں کو گن سکتا ہے اور زمین کے اندر کے کنو کو نام سکتا ہے کہ کہاں تیل کا چشمہ ہے کہاں پٹرول کا چشمہ ہے اے امریکہ کیوں اندھا ہو گیا اسامہ کو کیوں نہیں پہچان سکا طالبان کو کیوں سے خاتمہ نہیں کر سکا ملا عمر کی پگڑی کو تیرے کیمرے نے کیا کیوں نہیں کیا تو یہی جواب دے گا امریکہ کہ تیرے رب کا قرآن کہتا ہے پچیسویں پارے میں وہاں تشاہد اللہ اللہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا رب کے چاہنے سے ہوتا ہے کیا نہیں ہے اس کے پاس آلات ان آلات کے ذریعے سے ایسی ایسی ٹیکنالوجی بنا رکھی ہے کہ میں کمپیوٹر کے اندر ڈال کر اگر وہ اپنے ماؤس کو کلک کرے تو سیدھے وہ جو ہے اس کا بند جا کر اسی گھر کے اندر گرے گا اسی مدرسے کے اندر گرے گا اسامہ کی پگڑی کو کیا کیوں نہیں کر پایا کیا اسامہ جو ہے بغیر پگڑی کے جی رہا ہے کیا عمر بغیر لباس کے جی رہا ہے کیا وہ کھائے پیے بغیر وہ زندہ رہ سکتا ہے دنیا کی طاقت دنیا کی ملٹری دنیا کی قوت خدا کی قوت کے سامنے اور خدا کی ملٹری کے سامنے خدا کی فوج کے سامنے اب رہا اپنی پوری قوت کے ساتھ آیا تھا اللہ اگر چاہتا اب رہا کے لشکر کو زمین کھا جاتی اب رہا کے لشکر پر آسمان سے انگارے اگل جاتے لیکن رب کائنات سے آج تباہ کرنے والوں کو رب کائنات سے کرنے والوں کو ہر میں کعبہ کی زیارت کرنے والوں کو دکھایا کہ مسجد جب ہوتی ہے ابابیل انسانوں کی طرح طواف کرنے لگتے ہیں ہر ابابیل طواف کرنے والوں کو یہ چیخ چیخ کر کہتی ہے اے لوگوں تم کعبہ کو تو جانتے ہو رب کعبہ کی طاقت کو نہیں پہچانتے ہو اے لوگوں حضرت سب کو چھوتے ہو حضرت سب سے پیدا کرنے والے ہاتھ کی قوت کو تم نہیں پہچانتے ہو اے طواف کرنے والوں اے تم کرنے والوں اے کعبہ کو دیکھ کر اپنے کابل اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والوں تم کلام کے تیس میں پارے کو پڑھو علم تارا کئی ففال کا بھی الفاظ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا علم یہ بل کئی دفعہ تزلیل کیا اللہ نے ان کے مگر کو گمراہی میں نہیں ڈالا بیکار نہیں کر دیا ابابیل ایک چڑیا ہے جسے سات سال کا بچہ مٹھی میں لے کر مسئلے تو ابابیل بھر جائے اللہ چاہتا اس ابراہ کی جماعت کو زمین میں دفن کر سکتا تھا اور پہاڑوں کو چکی بنا کر پسوا سکتا تھا اللہ نے کہا ہماری طاقت سے ٹکر لینے والوں جب ہماری قوت آئے گی ابابیل بن کر تو تم اس سے طاقت جو ہے ٹکر نہیں لے پاؤ گے یہ ابابیل تمہاری بربادی کا سامان بنیں گے امریکہ کو برباد کرنے کے لیے آج کے روشن خیال لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں مسلمانوں کے پاس گولا بارود نہیں مسلمانوں کے پاس نئی نہیں مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں وار علیہ تری ابابیل ترمیم بھی ہجارت ایک مٹی وہ بھی کنکرانی کنکرانی کنکرا چپتا ہے مٹی سے گوندا ہوا ڈنڈا وہ ابابی ان کے سروں پر ڈالتے تھے رواج میں آتا تھا کہ سر میں جاتا تو پاخانے کی جگہ سے چھید کرتا ہوا نکل جاتا تھا ہمیں ضرورت نہیں امریکہ کی طاقت کی غلامی کی ہمیں ضرورت نہیں جاپان اور رشیا کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کی اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے اندر بہنے والی نہروں کو جاننے والے اور سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کو گرنے والے تو ایک ساما کو جان نہیں سکا ایک ملا عمر کو نہیں جان سکا تیری ٹیکنالوجی رب کے علم کے سامنے بیکار ہے اور تیری سائنس رب کی ٹیکنالوجی کے سامنے بیکار ہے تیری طاقت تیری ابراہ کا لشکر ان آبادی کی قوت کے سامنے بیکار ہے اس لیے میرے بھائی اللہ کے اللہ کے کلیمت اللہ کے لیے قرآن کو زندہ کرنے کے لیے آقا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیں اس کے اندر مزہ ملے گا اس کے اندر ہمیں دنیا اور آخرت کی جو ہے کامیابی ملے گی وہ واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ جو بیان کیا تھا کہ حضرت شاہد العزیز رحمت اللہ علیہ کے جماعت کے اندر اور آپ کے حلقے درد کے اندر ایک شاگرد آیا تھا گندگی لگا کر آیا تھا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی خوشبوئیں اور پھولوں کی بحث اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں جاری ساری کر دی کہتے ہیں واقعہ یوں ہوا کہ وہ سبق پڑھنے کے لیے آ رہا تھا ایک عورت نے اسے کہا چیخ کر چلا کر ارے بھیا مجھے بتاؤ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے اور مجھ پر ستم ہو رہا ہے جب یہ اندر گیا تو اس نے کھیواروں کو بند کر لیا دروازوں کو بند کر لیا کھڑکیوں کو بند کر لیا اور کہا کہ دیکھو تم تو بڑے حسین ہو جمال ہو اب تم میرے قبضے قدرت میں آ چکے ہو اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ میں جو وہ بات کہوں وہ بات تم مان لو میری ضلع کی خواہش اور میری ملاقات کی خواہش کو پورا کر دو اس نے کہا کہ اب جب دیکھا کہ عورت کے چنگل کے اندر چلا گیا ہے اور چنگل سے نکل نہیں سکتا بھاگ نہیں سکتا اس نے کہا کہ مجھے ایک لمحہ کی فرصت دو زور سے سنجا رہا ہے یہ کہہ کر ٹوائلٹ گیا بیت الخلا گیا اور وہاں پر جا کر اس نے وہ اس زمانہ وہ تھا کہ کھڈا ہوتا تھا وہیں پر لوگ بیٹھ کر پیشاب پاخانہ کیا کرتے تھے اس نے اٹھا کر غلازت کو اپنے اوپر ڈال لیا اور ڈال کر جب آیا تو یہ عورت جو اس کو خوبصورت جوان اور عقل مند ہوشیار حسین سمجھ رہی تھی جس کو دیکھ کر ناک پر اس نے کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگی ارے یہ کس پاگل سے وابستہ پڑا ہے اس کے ساتھ بھی ملاقات کرے چل بھاگ یہاں سے تو اس کو چھٹا جو ہے وہاں سے چلتا کر دیا اور جب چلا تو اس نے کہا کہ ہلکے درد میں گندگی کے ساتھ کیسے پہنچوں گا تو جاتے جاتے کسی ندی نالے میں اس نے غسل کیا لیکن غسل کرنے کے بعد بھی کچھ اثرات اس کے جسم میں رہ گئے تھے لیکن نیک نیتی کے ساتھ اس نے گندگی اور غلازت کو اپنے جسم پر جو لگایا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے خوشبو اس سے نکال دی ہم جس کو گندا سمجھتے ہیں اگر وہی گندی چیز دین کے لیے سوال ہو ہم جس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں اگر دین کے لیے وہی استعمال ہو اللہ تعالیٰ اسی سے جو ہے ہماری دنیا اور آخرت کو بنا دیں گے ہمارا سوال کیوں کا کیوں باقی ہے اس وقت اس لمحے اس دن اگر ہم مر جائیں تو خبر کے کیڑے ہمیں کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے اور آقا کے ہاتھوں شفاعت کا پروانہ ملے گا یا نہیں ملے گا اور ہم جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے ایک اہم ترین سوال کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جذب جہاد ہمارے اندر بیدار فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگیوں کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر اللہ قرآن و حدیث کے لیے ہمیں منتخب کروا لے آمین بار الحمد للہ رب العالمین